اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے مولا عمر بن ابی عمر نے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے لیے اپنے انصار کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ڈھونڈو جو میری خدمت کیا کرے ابو طلحہ مجھے سواری پر پیچھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی قیام فرماتے میں آپ کی خدمت کرتا اور اس حدیث میں کہا پھر آپ لوٹ کر آئے حتیٰ کہ جب عہد آپ کے سامنے نمایاں ہوا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں پھر جب بلندی سے مدینے پر نگار ڈالی تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اے اللہ ان یعنی اہل مدینہ کے لیے ان کے مد اور سا میں برکت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس